حضرت حنزلہ بن قیس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے یعنی بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے میں نے کہا سونے چاندی یعنی دینار درہم یعنی روپے پیسے کے ساتھ بھی انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو صرف زمین کی پیداوار کے عوض دینے سے منع فرمایا تھا سونے چاندی کے عوض تو کوئی حرج نہیں سفیان سوری رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت ربیہ سے بیان کی ہے لیکن انہوں نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکتیس